شیارن الفلاح شی عالم تلا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 فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار صالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيدي لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا لما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة رواه البخاري ومسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لسان يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العلم الحكيم اسی نفسی بتقو اللہ اسلامی بھائی عزیز اور دوستو میں سب سے پہلے خود کو اور پھر آپ سب کو تقوا جیسی عظیم صفت اپنانے کی وصیت اور نصیحت کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمارے دلوں میں تقوا پیدا فرما دے ہمیں متقی اور پرہیزگار بندہ بنا دے آمین یا رب العالمین اسلامی بھائی عزیز اور ساتھیوں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے جو کہ مسرد احمد کے اندر موجود ہے اور مسرد احمد کی تحقیق کرنے والے علماء کی کمیٹی نے اسے حسن قرار دیا ہے عبداللہ ابن مسعود صحابی جلیل رضی اللہ عنہم و ارباہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے لوگوں کے دلوں پر نظر ڈالی ان اللہ فی قلوب العباد فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر قلوب العباد تو اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو تمام بندوں میں سب سے افضل دل پایا چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے فقفاہ النط صحیح اللہ تبارک و تعالی نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب کر لیا فب رسالتی پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان کو نبوت اور رسالت دے کر کے مبعوث فرمایا ثم نظر فی قلوب العباد بعد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر اللہ تبارک و تعالی نے لوگوں کے دلوں پر نظر ڈالی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو لوگوں کے دلوں کے مقابلے میں سب سے صاف دل پایا پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے جن کو ہم صحابہ رضی اللہ کے نام سے جانتے تھے جتنے بھی صحابہ جنہوں نے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ایمان کی حالت میں اور پھر ایمان کی حالت ہی میں ان کی وفات ہوئی ان کو صحابی کہا جاتا ہے جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کی حالت میں ملاقات کی کچھ لوگ کہتے دیکھا اگر دیکھنے والی شرط لگا دی جائے تو کچھ صحابہ بےچارے نابینا تھے تو وہ نکل جائیں گے اس سے تو جنہوں نے ملاقات کی اور ایمان کی حالت میں وہ دنیا سے رخصت ہوئے ان کو صحابہ کہا جاتا ہے میرے بھائیو عزیز اور ساتھیوں تو اللہ تبارک و تعالی نے لوگوں کے دلوں میں نظر ڈالی اور صحابہ کرام کے دلوں کو اللہ تبارک و تعالی نے سب سے بہتر اور افضل بنایا افضل پایا چنانچہ ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وزارا کی حیثیت سے اور مشیر کار کی حیثیت سے اور کام کرنے والے اور دعوت و تبلیغ کے کاموں میں معاون اور مددگار کی حیثیت سے ان کو منتخب فرما لیا جو اللہ کے دین کے لیے اگر ضرورت پڑی تو قتال کیا اور پھر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جو یہ مسلمان یہ صحابہ جس چیز کو اچھا سمجھے وہ اچھی ہے جس چیز کو برا سمجھ لے وہ بری ہے کیونکہ ان کا دل پاک و صاف اور قرآن کریم ان کی نگاہوں کے سامنے نازل ہوتا ہوا انہوں نے دیکھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں وہ پلے بڑھے دین کو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا سمجھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آیات کی تفسیر قرآن کا مفہوم قرآن کا بیان جو ان کے سامنے کیا اس کو انہوں نے محفوظ کیا اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو افعال کو آپ کی فرمودات کو اور آپ کے فرامین کو آپ کی سنتوں کو اپنے سینوں میں محفوظ رکھا اعمال کے ذریعے سے اور یادداشت کے ذریعے سے اور کتابت کے ذریعے سے ہر طرح سے انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے اس دین کو سمجھا اور سمجھ کر کے اس امانت کو اس امانت کے بوجھ کو اپنے کاندھوں پر اٹھایا اور دنیا والوں تک اللہ کے دین کو بڑی ہی سچائی کے ساتھ بڑی ہی امانت داری کے ساتھ بڑی ہی وفاداری کے ساتھ دنیا والوں کے سامنے اللہ کے دین کو پہنچایا قرآن کی آیات اور کو, کو پہنچایا آیات کی تفسیر کو پہنچایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال افعال اعمال کو پہنچایا آپ کی سنتوں کو پہنچایا اسی وجہ سے میرے بھائی عزیز اور ساتھیوں پوری امتوں میں پوری امتوں میں نو آدم علیہ السلاط والسلام سے لے کر کے علیہ السلاط والسلام کی امت تک تمام امتوں میں سب سے افضل کون لوگ ہیں انبیاء اکرام کے بعد صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہے اسی وجہ سے اسی وجہ سے میرے بھائیو عزیزوں اور ساتھیوں اہل سنت والجماعت کا اور اہل سنت والجماعت وہ لوگ ہیں جو کتاب و سنت کو ماننے والے ہیں عمل کرنے والے ہیں اور کتاب و سنت قرآن و حدیث کو اونچا رکھنے والے ہیں اور اس پر عمل کرنے والے ہیں ان لوگوں کا عقیدہ ہے اور ان لوگوں کا عمل یہ ہے کہ قرآن اور حدیث کو صحابہ کرام کی سمجھ سے سمجھتے ہیں بات سمجھے کہ نہیں قرآن اور حدیث کو کتاب و سنت کو قرآن کی آیات کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو اور سنت کو کس طرح سمجھتے ہیں جیسے صحابہ کرام نے سمجھا اور عمل کیا یہ نہیں کہ قرآن کی تفسیر اپنی منمانی جو طبیعت میں آئے وہ بیان کر لے اور سمجھے کہ آیت کا یہی مفہوم ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث شریفہ کو سنے اور اس کا اپنے مزاج کے مطابق اس کا معنی اور مطلب بتا بتانے لگے نہیں سب سے پہلے یہ دیکھا دیکھا جائے گا کہ قرآن آیات اللہ کے احکام کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو یعنی کتاب و سنت کو صحابہ کرام نے کیسے سمجھا اور کیسے عمل کیا کیوں کیوں یہ ضروری ہے اس لیے ضروری ہے میرے بھائی عزیز اور ساتھیوں کہ یہ وہ ہستیاں ہیں یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے سامنے قرآن کریم نازل ہوا کن حالات میں نازل ہوا کب نازل ہوا کس سبب سے نازل ہوا اور کیوں نازل ہوا اس کا کا شان نزول کیا ہے پھر اللہ اللہ کے رسول صلی علیہ وسلم نے آیات مفہوم کیسے بیان کیا اس کو کیسے سمجھایا صاحب اکرام صاحب اکرام کو انہوں نے سمجھ سمجھ کر کے عمل کیا اور اسی مفہوم کو دوسروں تک پہنچایا اسی معنی کو دوسروں تک منتقل کیا جو کہ احادیث کی شکل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی شکل میں حدیث کی کتابوں کے اندر موجود ہے اسی وجہ سے آپ حدیث سنتے ہوں گے سمجھتے ہوں گے کہ صحابہ صحابی بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کو ہم نے ایسا کرتے ہوئے دیکھا ایسا کرتے ہوئے دیکھا ایسا فرماتے ہوئے دیکھا آپ ایسا ایسا کرتے تھے انہوں نے سمجھا دین کو ان سے اور پھر امانت داری کے ساتھ دوسروں تک پہنچایا لہذا معلوم یہ ہوا کہ صحابہ اکرام وہ جماعت ہے واحد وہ جماعت ہے صحابہ اکرام کی جنہوں نے دین کو بہت اچھی طرح سے سمجھا جب بھی ہم کو سمجھنا ہوگا دین کو آیات کو سمجھنا ہوگا ہم اپنی طرف سے کوئی معنی اور مطلب نہیں بیان کریں گے حدیث کو سمجھنا ہوگا تو ہم اپنی طرف سے کوئی حدیث نہیں بیان کریں گے یا اس کا مفہوم نہیں بیان کریں گے بلکہ جیسے صحابہ اکرام نے سمجھا ویسے سمجھیں گے تو سیدھے راستے پر رہیں گے اگر ہم نے اپنی سمجھ کا استعمال کیا اپنی سمجھ کا استعمال کیا اور طرف صالحین کی سمجھ کی طرف ہم نہیں لوٹے ان کی تفسیر کو نہیں دیکھا ان کی شرح کو نہیں سمجھا اور ان کے مفہوم کو نہیں لیا تو میرے بھائی عزیز اور سائن ساتھیوں بھٹک جائیں گے جیسا کہ اس دین سے نکل کر کے بہتر فرقے الگ ہو گئے کیوں یہ فرقے بنے ہیں فرقے قرآن اور حدیث تو ایک اللہ کی کتاب ایک زیر و زبر کا فرق نہیں آیا اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کو آج تک محفوظ رکھا صحابہ اکرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو محفوظ رکھا پورا دین ہمارا محفوظ ہے اس حفاظت کے بعد اللہ تعالیٰ کی ضمانت ہے اس دین کی حفاظت کی انا ذکر و کہ ہم نے ذکر کو اتارا ہے اور ذکر سے مراد قرآن اور قرآن کا ان کے معنی اور مفہوم دونوں مراد ہے اس سے کہ ہم ہی نے اس کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں تو ہمارا یہ دین محفوظ ہے جب یہ دین محفوظ ہے تو یہ فرقے کیسے بڑھ گئے معلوم یہ ہوا کہ فرقے بیٹھنے کے بہت سارے جو ہے وجوہات اور اخباب ہے اس میں میں نہیں جانا چاہتا لیکن مختصر طور پر یہ کہ انہوں نے قرآن و حدیث کو اس طرح سے نہیں سمجھا جس طرح سے صحابہ کرام نے سمجھا تھا فرقہ بندیاں ہو گئی اور جس نے جس طرف رخ کیا اور ان کے جو ہے پیشوا اور رہنما مل گئے ان کی باتوں پر عمل کرنا شروع کر دیا تو میرے بھائی عزیزوں اور ساتھیوں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ اکرام اس امت کے کیا ہے امین ہے اس امت کے امیر ہیں جنہوں نے بڑی امانت داری کے ساتھ اس دین کو دوسروں تک پہنچایا لہذا صحابہ اکرام کے بارے میں اہل سنت وال جماعت کا عقیدہ ہے کہ یہ سب کے سب عادل ہیں سب کے سب کیا ہے عادل ہے ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو کیا کہتے ہیں اللہ کے دین کو پہنچانے میں جس نے خیانت سے کام لیا ہو بڑی امانت داری کے ساتھ سچائی کے ساتھ عدالت کے ساتھ اور انصاف کے ساتھ اللہ تعالی کے دین کو پہنچایا اور یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے دوسرے فرقوں کا کیا معاملہ ہے عقیدہ کیا ہے میرے بھائیو آپ سب لوگ جانتے ہیں ایک مشہور فرقہ ہے گمراہ فرقہ ہے جس نے امت کو بہت نقصان پہنچایا ہے اپنے وجود سے لے کر کے آج تک وہ صحابہ کرام کی عدالت کو وہ فرقہ نہیں مانتا ہے وہ کہتا ہے کہ چند سات صحابہ کو چھوڑ کر کے باقی نعوذ باللہ من سارے صحابہ کیا ہو گئے تھے دین سے پھر گئے تھے مرتد ہو گئے تھے دین کو چھوڑ دیا تھا میرے بھائیو عزیزوں اور ساتھیوں اگر ہم نے ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ کی عدالت پر ہم نے انگلی اٹھا دی تو ہمارا دین گیا ہمارا دین ختم ہو گیا ویسا ہی ہوا جیسا کہ یہود و نصارہ نے ہاں یہود و نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلاۃ والسلام کے ماننے والوں اور عیسیٰ علیہ السلام اور موسا علیہ السلام کے جو خاص لوگ تھے ان کی طرف انگلی اٹھائی اور انہوں نے اپنے دین کو بدل ڈالا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کیا یہ لوگ یہ فرقہ یہی کہنا چاہتا ہے کہ ہمارا دین بھی محفوظ نہیں اللہ کی ضمانت ہے اللہ کی ضمانت ہے کہ یہ دین محفوظ رہے گا اس وقت تک محفوظ رہے گا جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا پھر یہ دین اٹھا لیا جائے گا کیوں اس لیے کہ میرے بھائی عزیز اور ساتھیوں صحابہ کرام کی عدالت کی گواہی اللہ تعالی نے دی ہے ان کے جنتی ہونے کا وعدہ فرمایا ہے ان کے جنتی ہونے کی خبر دی ہے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے لقد رضی الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بے اور جو ایمان لانے میں سبقت کرنے والے ہیں مہاجرین میں سے انصار میں سے اور جو احسان کے ساتھ سچائی کے ساتھ ان کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں تباہم بے احسان اللہ تعالیٰ کیا خبر دے رہا ہے رضی اللہ عنہم اللہ ان سے راضی ہو گیا وردو عنہ اور وہ بھی اللہ سے راضی ہو گئے یہ اللہ کی ضمانت ہے گارنٹی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی صحابہ اکرام سے راضی ہو گیا یہ سرٹیفکیٹ ہے اور یہ علیم و خبیر کی خبر ہے قرآن کی آیات کی خبر ہے اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو خبر یہ دے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انصار اور ان کے بعد میں آنے والے لوگوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو گیا اور پھر یہ ظالم یہ کہے کہ یہ مرتد ہو گئے تھے ہاں دین ان سات صحابہ جن کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ دین پر باقی تھے ان سات صحابہ کے علاوہ جو دین تمام صحابہ صحابہ کرام سے پہنچا امہات المومنین سے پہنچا اور خلفاء راشدین سے پہنچا اور اسی طرح سے حضرت ابو حریرہ حضرت جابر اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ کرام سے جو حدیث مروی ہے حدیث کی کتابوں میں ان حدیثوں کا کیا ہوگا پھر ہاں یہ تو غیر معتبر ٹھہریں گی لہذا میرے بھائی عزیز اور ساتھیوں اللہ کی ضمانت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان سب سے راضی ہو گیا تجری من الانہار خالدین فیہا ابدا اور اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کے لیے جنتیں تیار کر رکھی ہیں دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالی انہیں ان کو بشارت دے دی اور یہ کہتے ہیں کہ وہ صحابہ کرام ہاں مرتد ہو گئے جن کی اللہ تبارک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر کے جنت کی جن کو بشارت دی ہے مبشرہ اور دوسرے بھی یہ یہ کہتے ہیں کہ سب کو آخر مرتد ہو گئے تھے میرے بھائیوں یہ خلل ہے دل کے اندر اس کو کیا کہتے ہیں نفاق کہتے ہیں کہ زبان پر کچھ اور دل میں کچھ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں یہ فرمایا اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ اکرام کے بارے میں فرمایا محمد الرسول اللہ سورے کس سورت کی سورہ فتح کی آیت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ہاں، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ کہ اللہ تبارک و تعالی راضی ہو گیا ان مومنین سے جو آپ کے ہاتھ پر درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے بیعت رضوان کر رہے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب سے راضی ہو گیا راضی ہونے کا کیا مطلب کہ راضی ہو گیا ابھی بعد میں لوگ پھر جائیں گے علیم و حکیم خبیر کی یہ خبر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اس صورت میں یہ ہے محمد الرسول اللہ محمد اللہ کے رسول ہے والذین معه اشداء علی الكفار جو ان کے ساتھ ہیں کون ساتھ میں تھے ہاں؟ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین جن کی تعداد جن کی تعداد حجت الوداع کے موقع پر کم و کم و بیش اہل علم نے لکھا ہے کہ جن کی تعداد ایک لاکھ چوبیس ہزار کے آس پاس ہے اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے ان کے بارے میں خبر دے رہا ہے کہ الکفار کافروں پر بڑے سخت ہیں کافروں پر بڑے سخت ہیں رحماء بینہم اور آپس میں کیا ہے رحیم ہے رحم دل ہے رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضل أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا آپ ان کو دیکھیں گے کہ اللہ کا فضل تلاش کرنے کے لیے یہ رکو سجود میں پڑے رہتے ہیں سیما ہوں سی وجوہ من اثر السجود اور ان کے چہروں پر سجدوں کے نشانات موجود ہیں میرے بھائی ان کی پیشانیوں پر ان کے پیشانیوں پر سجدوں کے نشانات موجود ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی ضمانت دے رہا ہے اور گارنٹی دے رہا ہے کہ یہ اللہ کے رسول ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں میرے بھائیوں ان پر تان کرنا ان کو برا بہنا کہنا ان پر انگلی اٹھانا ان کی عزت پر حملہ کرنا ان کو سب و شتم کرنا ان کو کیا کہتے ہیں ہاں ان کی طرف بہت ساری بن گڑھ باتیں منسوخ کرنا کہ انہوں نے قرآن کو بدل دیا انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمان کو بدل دیا انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو نہیں مانا اور کیا کہتے ہیں صرف مسئلہ خلافت کا معاملہ نہیں میرے بھائی عزیز اور ساتھیوں اس کے پیچھے ان کے بہت سارے کیا کہتے ہیں عزائم ہے اور بہت ساری ان کی پلاننگ ہے جس کی وجہ سے آج وہ اہل محبت اہل بیت کی محبت کا سہارا لے کر کے اسلام کو اور مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں میرے بھائیو عزیز اور ساتھیوں یہ صحابہ کرام ہی نہیں بلکہ پورے دین کو ہمارے کیا کہتے ہیں کہ یہ پورے دین پر ہمارے انگلی اٹھانا چاہتے ہیں اور پورے دین کو ہمارے خراب کرنا چاہتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں ضمانت لی ہے اور اسی طرح سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایت یاد کریں وہ روایت یاد کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا اصحابی میرے صحابہ کو گالی نہ دو میرے صحابہ کو گالی نہ دو اور آج یہ لوگ کیا کرتے ہیں ہاں؟ تبرہ بازی کرتے ہیں ہاں؟ کیا کیا نہیں کہتے ہیں میرے بھائیو عزیز اور ساتھیوں اتنے برے برے الفاظ سے اپنی مجلسوں میں صحابہ اکرام کا ذکر کرتے ہیں کہ آپ کے کام سن نہیں پائیں گے میرے بھائیو عزیزوں اور ساتھیوں اتنے برے برے الفاظ سے ہاں، کن کو حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ اجمعین کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ عنہ کو اور محت المومنین کو اور دوسرے صحابہ کو ایسی ایسی کالیاں ایسی ایسی تہمتیں ایسے ایسے الزام الزامات اور ایسے وہ ایسی ایسی بری باتیں کہتے ہیں کہ فاسق و فاضر آدمی بھی کسی کو اس طرح نہیں کہے گا وہ وہ باتیں صحابہ اکرام کے بارے میں کہتے ہیں جن کی ضمانت اور جن کی تہارت کی صفائی اللہ تبارک و تعالی نے دی ہے جن کے ایمان کو نمونہ اور ماڈل ایمان قرار دیا ہے فائن آمن مصر ما آمن تم بھی فقط اگر تم اس طرح سے ایمان لاؤ گے جس طرح سے میرے صحابہ جس طرح سے یہ لوگ ایمان لے آئے ہیں کون لوگ صحابہ اکرام ایمان لے آئے ہیں تو یہ لوگ ہدایت پا جائیں گے اگر اس طرح سے ایمان نہیں لائیں گے ہدایت نہیں پائیں گے اور دنیا میں جتنے بھی پھرتے ہیں ان کے ایمان کی طرح سے اگر ان کا ایمان نہیں ہے عقیدے میں منہج میں ایمان میں عبادات میں سلاد میں زکات میں سیام میں حج میں سب و خیرات میں ذکر و اذکار میں ضرور شریف میں تلاوت قرآن میں امال دین میں دین کے تمام اعمال میں اگر ان کے طریقے پر عمل نہیں کریں گے میرے بھائیوں وہ عمل ریجیکٹڈ ہو جائے گا ریجیکٹ کر دیا جائے گا رد کر دیا جائے گا ٹھکرا دیا جائے گا منہ پر مار دیا جائے گا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا لا تصبو اصحابی میرے صحابہ کو گالی نہ دو کیوں ان کا مقام کیا ہے ذرا سا سنیے غور کیجئے گا میرے بھائیو عزیز اور ساتھیو اس حدیث پر غور کر لیجئے اور ساری دنیا والے غور کر لیں اور یہ ان کی ان کی عزت پر تان کرنے والی قوم بھی سن لے اور یہ بھی غور کر لے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ تصبو صحابی میرے صحابہ کو گالی مت دو پول نفسی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جان کی قسم کھا کے کہتے ہیں کہ اپنے رب کی قسم کھا کے کہتے ہیں فرماتے ہیں قسم ہے اس ذات کی جس کی ہاتھ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگر تم بہت پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دو اللہ کے راستے میں بہت پہاڑ کتنا بڑا ہے ہاں دو چار کلومیٹر میں تو پھیلا ہوا ہے ہے کہ نہیں بہت پہاڑ کے برابر تم اللہ کے راستے میں سونا خرچ کرو تو تمہارا یہ صدقہ تمہارا یہ سونا کے پہاڑ پہاڑ کے برابر خرچ کرنا ان کے آدھا سیر آدھا کلو اور ایک پاؤ خرچ کرنے کے برابر بھی نہیں پہنچے گا اللہ یعنی میرے صحابہ نے اللہ کے راستے میں جو آدھا کلو کھجور صدقے میں دی ہے ایک پاؤ کھجور صدقے میں دی ہے ان کا ثواب ان کا سواب تمہارے اور پہاڑ کے برابر خرچ کرنے سے سونا خرچ کرنے سے زیادہ ہے تمہارا یہ اتنا بڑا سونا جو ہے ان کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے کیا کیا قربانیاں دی ہیں مکہ کی مکی زندگی کے اندر جانے قربان کر دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی اللہ کے دین کو اٹھایا اور سینے سے لگایا اور اللہ کے دین کی تبلیغ کی پھر اس کے بعد سب کچھ چھوڑ کر کے ایک بار ہمشا کی طرف ہجرت کی دوبارہ ہجرت کی ہمشا کی طرف پھر تیسری بار مدیرے کی طرف ہجرت کی اپنا گھر چھوڑ دیا اپنا پار چھوڑ دیا اپنا مال چھوڑ دیا اپنی دولت چھوڑ دی اپنی زراعت چھوڑ دی مسلمان نظر آ رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دن قرآن کو سینے سے لگایا قرآن کی حفاظت کی کس نے حفاظت کی قرآن کی میرے بھائی اور ساتھیوں سب سے پہلے کس نے حفاظت کی اپنے ذہن و دماغ کے اندر قرآن محفوظ کیا کس نے اپنے سینے کے اندر اپنے کس نے اپنے سینے کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو محفوظ رکھا کس نے اس دین کی حفاظت کی میرے بھائیو عزیز اور ساتھیو ہاں اگر اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ پاک جماعت منتخب نہ کرتا تو یہ دین صحیح سالم نہ رہتا اور بٹ چکا ہوتا ان پر تان کرتے ہو ہاں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا میرے عزیز اور ساتھیوں ہاں، صاحب اکرام کی فضلت کے بارے میں انشاءاللہ اگلے جمعہ میں بھی کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے ذکر کی جائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کیا بارے رہا ہمارے دلوں کو صاحب صاحب اکرام کے تعلق سے بالکل پاک و صاف کر دے ان کی محبت کو ہمارے ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنا دے اے اللہ ان کے مقام اور مرتبے اور درجات کو بلند فرما اے اللہ جیسے انہوں نے دین سمجھا ہے ویسے ہم کو بھی انہی کے انداز پر دین سمجھ کر کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اے بار جو لوگ ان کی عزت پر حملے کرتے ہیں اور ان پر سب و شتم کرتے ہیں اے اللہ ان کو ذلیل و رسوا کر دے دنیا میں بھی ان کو ذلیل و رسوا کر اور آخرت میں تو تیرا عذاب ان کے لیے ہے ہی ہے اے اللہ ارے اللہ اس فرقے اور اس قوم کے شر سے امت مسلمہ کو محفوظ فرما اس بلاد حرم شریفین کو محفوظ فرما آمین یا رب العالمین صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی علی واصحاب اجمعین بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن لذی منفعنی ویاکم لآیت لذکر الحکیم انہو تعالی جواد کریم ملکم بر رفر رحیم استغفر اللہ لی ولکم لسائر المسلمین من کل ذنب انہو هو الغفور الرحیم